اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے